مرکز عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی اس عظیم الشان سالانہ ختم کانفرنس میں ہمارے محترم مہمان جناب شیخ کیسر محمود صاحب جاپان والے چنیوڑ سے تشریف لائے ہیں ان مہمانوں کو خراج تحسین اور اپنی حاضری لگوانے کے لیے آئے دو منٹ کے لیے تشریف لائیں گے جناب شیخ کیسر محمود صاحب جاپان والے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انتظامیہ کا بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کی اس پر نور محفل کے اندر اتنی عظیم و شان محفل کے اندر مجھے بلایا اور مجھے دو منٹ آپ کے سامنے ادارے خیال کرنے کا موقع فراہم کیا سٹیج پہ بیٹھے معزز علماء کرام حاضرین مجلس دوستو ساتھیو آپ سب کو السلام علیکم آج آج کا دن خطب نبوت کے حوالے سے منایا جا رہا ہے یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن منایا جا رہا ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کو تصور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنا دی اگر ان کا تصور نہ ہوتا تو شاید یہ دنیا یہ کائنات وجود میں نہ آتی اور یہ وہ اتنی عظیم ہستی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آنسو بہا بہا کے معافی مانگ مانگ کے تھک گئے تو انہوں نے سوچا انہوں نے دیکھا انہوں نے جنت میں کہیں لکھا ہوا دیکھا تھا محمد تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا تو یہ وہ نبی اس کا کہ جس کی شان کے اندر میرے خیال میں ہم دنیا جہان مل کے اگر ہم لکھنا بھی چاہیں تو شاید ان کی صفات ہم لکھ نہ پائیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا یہ جو ختم نبوت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دور کے بعد کم و بیش ساٹھ سے زیادہ غزوات جو ہے وہ پیش آئے اور یہ ختم نبوت کا ہی ایک حصہ تھے اور آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا غزوہ تھا کہ جس کے اندر بارہ سو کے قریب مسلمان شہید ہوئے تو انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا صحابہ نے سب نے تو ہم جیسے ہم جو مسلمان ہیں ہم جو ان کو چاہنے والے ہیں ہم لوگ اپنی جانوں کا قربانہ جانے کیوں نہیں قربان کر سکتے لیکن ایک چیز جو سوچنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہاں البتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا یہ کام تم لوگوں نے آگے پہنچانا ہے اور اگر ہم وہ اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جیسے یہ جو مرزا ٹائپ کے لوگ جو ہے یہ وجود میں نہ آتے اس میں ہمارے اندر بھی کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ سے وہ بھی دعا مانگنی ہے کہ جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں یا اللہ وہ ہماری دور فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے ذمہ ذمہ داری دی ہے ہم اسے خوش اسلوبی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر پہنچا سکیں ابھی شمس الدین صاحب نے ایک بات کہی کہ بغیر علم کے بات مت کرنا ان مرزیوں سے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جب تک علم حاصل نہیں کریں گے ہم ان کا مقابلہ کرنے میں ہمیں انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے انہیں و نبود کریں گے لیکن ہمیں ٹائم لگ جائے گا ہمیں علم کی دولت سے بھی روشناس ہونا ہوگا اور ان کفار کو کو ان منافقین کو علم کے ذریعے سے بھی ان کو جو ہے وہ اپنے اسلام کو جو ہے اجاگر کرنا ہوگا کیوں کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دنیا کے اندر پستی کی طرف چلا جا رہا ہے اس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے اس کو اطمینان نہیں ہوگا کہ وہ, وہ, وہ میں نے کہا کہ وہ ہستی کہ جس کے لیے یہ دنیا وجود میں آئی آج اس کا دین دیا ہوا دین اگر وہ کہیں اللہ نہ کرے اگر وہ زوال پذیرو تو یہ کسی کو اچھا نہیں لگے گا اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہتر انداز میں پہنچانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا وہ رتبہ اور مقام دنیا تک بہترین انداز میں پہنچانا ہے تو ہمیں علم کی دولت کو بھی اپنے ساتھ لینا ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے اپنے دین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی عزت و احترام کی حفاظت فرمانے کی ہمیں توفیق دے اور ان کے اوپر ہمیں اپنے اپنے جان مال ماں باپ بھائی بہن بیٹے اولاد سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پہلے دوست نے جیسے کہا کہ کبھی بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ پکا مسلمان ہی نہیں ہے کہ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو اپنے ماں باپ سے اپنی اولاد سے اپنے مال سے سب سے بڑھ کر نہ ہو